حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج صاف طلوع ہو جائے اور نہ اثر کے بعد نماز ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو اڑسٹھ